سر الرحمن الرحيم Nah. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی اذا اصابتم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اس میں بتایا گیا تھا کہ اس فکرے میں یعنی اس جملے میں یعنی اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہے یعنی اس لیے ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے تو ان کو اختیار ہے کیونکہ جو چیز کسی کی ملکیت ہوا کرتی ہے تو مالک جس طرح کا تصرف اس میں کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے تو ہم بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو وہ ہمارے بارے میں جس بھی طرح کا فیصلہ کریں گے اللہ تعالیٰ کو اس کا اختیار حاصل ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ خیال حاصل ہے یعنی کہ وہ ہمارے بارے میں کسی بھی چیز کا فیصلہ کر دے تو بظاہر کبھی کبھی تو اس کی مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یا نظر نہیں آتی ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہو سکتی ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بھی جو مسلحت ہے وہ ہمیں بھی سمجھ آیا ہمیں بھی نظر آیا پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات جو ہے نا یہاں پہ یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ہم سب نے ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے یعنی جو بھی ہوگا تو دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو انبیاء کے منکر رہے ہیں انبیاء کو نہیں مانتا ہے یا بعض ظاہری قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتا ہے لیکن موت سے خواہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم نے ایک ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور کے بعد پھر زندگی ہوگی حساب کتاب ہوگا جس نے اچھے کی ہوں گے اس کے سابق اس کو جنت میں مقامات دیے جائیں گے انعامات دیے جائیں گے اور جس نے برے کام کیے ہو تو بقدر برے کام کے اس کو سزا دی جائے گی لیکن موت کے بارے میں جو نفع مسلمان ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو یہودی ہو مجوسی ہو جو بھی ہو دنیا میں جو ہے نا کوئی بھی موت سے انکار نہیں کرتا کہ موت نہیں ہے کیونکہ وہ روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ مر رہے ہوتے ہیں اور مختلف صورتوں میں کبھی ایکسیڈنٹ میں کبھی کبھی جنگوں میں جو ہے نا یہ آفت کی وجہ سے مطلب کسی نہ کسی طریقے سے وہ مرتے ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے رشتے داروں کو بھی اپنے آئزوں کو بھی اکاڑی کو بھی جاننے والوں کو بھی ان سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو موت کے بارے میں جو ہے نا کسی موت کے بارے میں کسی بھی کسی کو بھی شک و شبہ نہیں ہے تو یہاں پہ جو یہ جو فکرہ ہے یہ جو جملہ ان اللہ و ان الیہ راجعون اس میں دوسری بات جو ہے نا یہ ہے کہ ہم سب نے ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے تو جب ہم نے جانا ہی ہے تو یہاں پہ دنیا میں بظاہر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ چونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جب کوئی جدا ہو جاتا ہے کوئی وفات پاتا ہے یا کوئی ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو پریشانی تو ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ تو جدا ہو گیا لیکن دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو عارضی ہے اصل جو زندگی ہوگی وہ مرنے کے بعد موت کے بعد ہوتی ہے جب حساب کتاب ہوگا تو دن شر ہوگی تو اس وقت جو ہے نا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ زندگی ہے تو یہ جو زندگی ہے تو یہ عارضی ہے اور وہ حقیقی زندگی جو ہے نا مرنے کے بعد جب ہم زندہ ہوں گے حساب کتاب کے بعد جو زندگی ہوگی وہ ہمیشہ ہوگا تو سب ہی نے اس طرف جانا ہے تو لہذا اگر دنیا میں کسی کو عزیز دوست فوت ہو جائے تو جیسے ابھی ہو گیا ہے تو کل ہماری باری ہوگی تو اس میں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی یا تکلیف کی جو ہے نا وہ زیادہ صدمہ اور زیادہ تکلیف جو ہے نا نہیں ہوتا ہے کیونکہ سب پہ یہ حالت آ رہی ہے تو اس پر اگر صبر کرے گا یعنی تکلیف تو ہوتی ہے مصیبت پریشانی تو ہوتی ہے لیکن اگر بندہ صبر کرے گا اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے گا وہ کوئی شکو نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات اس کے پھر ثواب اور بھی ملے گا یعنی دل میں یہ اعتقاد ہو دل میں یہ اعتقاد ہو اور اسی کو صبر کہا جاتا ہے تو جس طرح کہ کل بتایا گیا کہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ شدت غم کی وجہ سے یا مشکلات کی وجہ سے مسائل کی وجہ سے کبھی کبھی جو ہے نا بے اختیار آنسو بھی نکل آتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب حدود کے اندر ہو حدود سے اگر حدود سے اگر تجاوز کر جائے تو شیر نے پھر اس کی ہے تو کل یہ ہم نے پڑھا تھا الذين اذا اصابتهم مصيبه الذين او لوگ او لوگ اذا اصابتهم مصيبه جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے ولان منا مصیبت یہ اسی کا ترجمہ کیا قالو تو کہتے ہیں ان للہ ملکن و عبیدن یفعلو ما یشاء ان للہ کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں ہم اللہ ہی کی ہی یہ ہے ملکن ملک ہے ملک کے اعتبار سے عبیدن اور اس کے غلام یفعلو بنا ما یشاء جس طرح ہمارے ساتھ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے و ان الیہ راجعون اور ہم سب اسی کے پاس جانے اور ہم سب اسی کے پاس جانے والے ہیں فی یعنی آخرت میں فیجازینا وہی ہم کو بدلہ دے گا یعنی چونکہ آج ہمارا دوست رشدار دار عزیز گیا ہوا ہے اور ہم نے ہم نے بھی کل اسی طرف جانا ہے فیجازینا تو ہم کو اس کا بدلہ دیں گے فی الحدیثی حدیث شریف میں آتا ہے من استرجع عند المصیبہ کہ جو شخص مصیبت کے وقت انا للہ کہے گا من استرجع استرجع معنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا اس کو استرجع کہا جاتا ہے من استرجع عند المصیبہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص مصیبت کے وقت استرجاع کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے عليه خيرا اللہ تعالی اس کو اجر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عنایت فرمائیں گے یعنی مصیبت کے وقت ان الفاظ کا پڑھنا سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے اخلاقہ آلیہ اور بہتر تجویز کریں گے یعنی اس سے بڑھ کر اس سے اچھا جو نا خلق تجویز کریں گے دیں گے وفیہ انا نصبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی ہی حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شراب ایک مرتبہ بج گیا انا مصباح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بج گیا فسترجع تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا فقالت عائشہ تو رضی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انما هذا مصباح کہ یہ تو صرف چراغ ہے یعنی یہ تو چھوٹی سی چیز ہے اور یہ بج گیا ہے تو اس کی وجہ سے آپ نے انا للہ کیسے پڑھا فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ما المؤمن مصیبہ جو چیز مسلمان کے لیے تکلیف دے ہو جو چیز مسلمان کے لیے تکلیف ہو مصیبہ او مصیبت میں شمار ہے وہ مصبت ہے روح ابو بدھ جی اس کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنے مراسل میں روایت کیا اس اس حدیث کو تو سے یہ معلوم ہوا کہ مصیبت اگر بڑی ہو خودگی کی صورت میں یا کسی عزیز رشتہ دار کے دنیا سے جانے کی صورت میں اس وقت بھی یہ الفاظ اگر کہے جائے تو باعث آج ثواب ہے اور اگر چھوٹی مصیبت ہو جو بھی ہو جس طرح کہ یہاں پہ اس کا تذکرہ ہوا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا ایک مرتبہ چراغ بج گیا تھا چراغ کی وجہ سے یہ بھی ایک قسم کا مصیبت پریشانی ہے عارضی طور پر اگرچہ تھوڑے وقت کے لیے ہے لیکن یہ ہے تو اس طرح آج کل کے زمانے میں اگر لائٹ چلی جائے تو اس وقت بھی یہ الفاظ کہے جا سکتے ہو تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو بھی مصیبت ہو خواہ بڑے پیمانے پہ ہو چھوٹے پیمانے پہ ہو اس وقت جو ہے نا اگر یہ الفاظ کہے جائے تو یہ باعث عجر و ثواب ہوتے ہیں اور اللہ انہیں اجر عطا فرماتے ہیں اب اگلی آیت کے نمی پہلے اس کا تجمع پڑھیں گے پھر کی تشریح اولائیس علیہم صلوات من ربہم یہ او لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہے یہ او لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے سلسی عنایتیں ہیں اور رحمت اور رحمت ہے اولائک هم المحتدون اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اب آتے ہیں اس آیت کی تشریف کی طرف ان لوگوں پر مغفرت ان لوگوں پر اللہ تعالی کی خاص خاص رحمتیں ہیں ان لوگوں پر خاص خاص رحمتیں ہیں مغفرت من ان کے پروردگار کی طرف سے ورحمت اور رحمت اور رحمت عامہ نعمت یعنی نعمت اولئک هم المحتدون اور یہی لوگ ہیں جن کی رسائی ہو گئی ہے اور یہی لوگ ہیں جن کی رسائی ہو گئی ہے اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہے علت ثوابی سیدھے راستے کی طرف ان الصفا والمروہ اس آیت کریمہ کا پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں ترجمہ کرنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کے تفصیل پڑھ لیتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے فمن حج البیت جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اعتمر یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ ہی بہما تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان چکر لگائے ومن تطوع خیرہ اور جو شخص خوشی سے کوئی بلائی کا کام کرے فإن اللہ شاکر علیم تو اللہ تعالی یقیناً قدردان قدردان اور جانے والا ہے تو اس آیت کریمہ کے شروع میں ان صفا و مروہ صفا اور مروہ کا تذکرہ ہے تو صفا اور مروہ یہ کہاں ہے اور یہ کس کو کہا جاتا ہے تو صفا اور مروہ یہ مکہ مکرمہ میں سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں صفا اور مروہ جو ہے یہ دو پہاڑیاں ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہلیہ اپنے گھر والے کو اپنے دودھ پیتے بیٹھے بچے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ کر وہاں سے تشریف لے گئے تو ان کی والدہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش میں ان پہاڑوں کے درمیان جوڑی تھی تو حج اور عمرے میں جو ہے نا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے جو کہ واجب ہے واجب ہے اور یہاں پہ جو ہے الفاظ استعمال کیے گئے فلا جناح علیہما بہما یعنی کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان چکر لگا ہے تو یہ جو الفاظ ہیں یہ اس وجہ سے استعمال فرمایا گئے ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان مقامات پر یعنی صفا اور مروا ان دو جگہوں پر دو بت رکھے گئے تھے دو بت رکھے گئے تھے جو بعد میں اگرچہ ہٹا دیے گئے تھے مگر پھر بھی بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ شک و شبہ تھا کہ شاید ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا جاہلیت کی نشانی کی وجہ سے ہو اور وہ تو گناہ ہے ظاہر سی بات ہے تو اس آیت کریمہ نے جو ہے نا اس ان کے اس شک کو بھی دور فرما دیا کہ یہ جو صفا اور مروہ ہے یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نشانیوں میں سے ہے نشانیوں میں سے ہے تو جو بھی حاجی یا کرنے والا وہاں جائے گا تو اس کا چکر لگائے گا یعنی سات کرے گا سات مرتبہ سات چکر لگائے گا یعنی صفا سے مروا تک مروا سے صفا تک اب آتے ہیں کی تشریح کی طرف ان الصفا والمروہ بے شک صفا اور مروا جبلانی مکہ مکرمہ میں دو پہاڑ ہے اللہ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے اعلام دین ہی جم و رہا یہ جو شاعر ہے یہ شاہرہ تن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے علامت اس مانا ہے علامت علام دین ہی یعنی دین کے علامات میں سے جمع شاعر اور کا مانا ہے علامت امن حج البیت آیا تمرا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اول بلحجی و عمر القصد و حما یعنی حج اور عمر سے ہوا تو حج کے جو اصلی القصد و زیارہ حج کے اصلی معنی قصد کے اور عمرہ کے معنی زیارت کے آتے ہیں یعنی حج کا معنی قصد کرنا ہے اور عمرہ کا معنی زیارت کرنا ہے فلا جناحا اثما تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی مذائقہ کوئی گناہ نہیں ہے علیہ ایتوہ فیہ تواف کرنے میں تواف کرنے میں ادغام التائی فی فی الطواف بہما یہ ایتوہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ تائی اصلی کو تا کیا اور تا کو تا میں ادغام کر دیا تو یہ بن گیا فیهما ان دونوں پہاڑوں کا بئی بینہما بینهما کہ سات دفعہ ان کے درمیان سعی کرے سات دفعہ یعنی سفا اور مروہ کے درمیان سات مرتبہ سعی کرے نزلت لما کرہ المسلمون ذالک کہ لئے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب مسلمان اس سعی کو مکرو سمجھ تھے تھے کیوں؟ لأن بهما وعليهما سنمان کیوں اس وجہ سے کہ زمانے جاہلیت میں زمانے جاہلیت میں لوگ اس کا ثواب کیا کرتے تھے اور ان مقامات پر یعنی صفا اور مروا ان دو جگہوں پر دو تھے اس کو مسا کرتے تھے ان کو چھوتے چھوتے تھے یعنی مسا کرتے تھے ہاتھ ان پر پھیرتے تھے تو بعض مسلمان جو ہے نا اس سے کترا رہے تھے ان کو مکرو اس کو مکرو سمجھ لیتے کہ یہ چونکہ زمانے کے میں اس طرح ہو رہا تھا اور ہم بھی اسی طرح کریں گے تو یہ تو وہ ایک ان کے ساتھ مشابہت ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے ان سعی غیر فرض حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ سعی فرض نہیں ہے یہ سائی فرض نہیں ہے لما افاده رفع الاسم من التخیر کیوں کیو فرض نہیں ہے کیونکہ رفع گناہ سے اختیار سمجھ میں آ رہا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ چاہا فرض نہیں ہے لما افاده رفع الاسم تخیر کہ عرف گناہ سے اختیار سمجھ میں آ رہا ہے وقال شافعی وغیرہ اور امام شافعی وغیرہ یعنی امام احمد وغیرہ وہ فرماتے ہیں رکن رکن رکن ہے یعنی امام شافعی اور امام احمد وغیرہ اس کی رکنیت کے قائل ہے اور مروہ کے رکنیت کے قائل ہے وبینا صلی اللہ علیہ وسلم وجوبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وجوب کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے بقوله ان اللہ بے شک اللہ تعالی ان اللہ بے شک اللہ تعالی کتب علیکم السعی کہ بے شک اللہ تعالی نے تم پر سعی کو فرض کیا ہے راہل البحقی وغیرہ ہو اس کو بحقی وغیرہ سبوں نے روایت کی اس حدیث کو وقال اور فرمایا اور فرمایا ابدعو بما بدا اللہ بھی کہ تم شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے کہ جہاں سے خدا نے شروع کیا تم بھی وہی سے شروع کرو یعنی اتفا یعنی صفات ہے رواہ مسلم اس کو روایت کیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسلم میں ومن تطوع ومن تطوع اور جو شخص خوشدلی سے کرتا ہے اور جو شخص خوشدلی سے کرتا ہے فتکرات بتحتانیہ و تشدیر قائی مجزوما و بیہ ادغام قائی فیہا اور ایک قرات میں یا تحتانیہ اور تا کی تشدی کے ساتھ مجزوم بھی پڑا گیا ہے یہاں بھی جو ہے نا اصل میں تا کا فا میں ادغام ہوا ہے خیرن کسی خیر کو خیرن کسی خیر کو ای بخیر ای فعل ما لم يجب علیه من توافن وغیره یہاں پر جو خیرن ہے ایب بخیرن یعنی خیر کے ساتھ فعل ما لم یجب علیہ من طواف وغیرہ یعنی غیر واجب طواف وغیرہ کرے فان اللہ بے شک اللہ تعالی شاکر قدر کرنے والے ہیں لعمله بالاثابت علیہ بے شک اللہ تعالی قدر کرنے والے ہیں اس کے عمل پر ثواب دے کر بھی جی ونزل فل اس کے اس کے عمل پر ثواب دے کر خوب جاننے والے ہیں خوب جاننے والے ہیں اس کو علیم خوب جاننے والے ہیں بھی اس کو تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ سعی یعنی صفا اور مروا کے درمیان یہ سنت ہے واجب ہے فرض ہے یا کیا ہے وہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ امام ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے جبکہ امام شفیع وغیرہ اس کے رکنیت کے قائل ہے اور ہمارے نزدیک جو ہے نا کے نزدیک یہ واجب ہے صفا یہ واجب ہے اب اگلی آیت کریمہ ہے ان الذين يكتمون بشك او لوگ جو ما انزلنا من البينات والهدى بشك او لوگ جو ہمارے نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں من بعد ما بیان اور الناس باوجود کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعینون تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں تو اس آیت کلمہ میں جو یہ کہا گیا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا تو اس میں ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے جو ان کی اپنی کتابوں میں یعنی تورات اور انجیل میں جو کہ آسمانی کتابیں تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان, پر ان کی انبیاء پر نازل کی گئی تھی ان مشورتوں کو چھپایا کرتے تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہوں گی یہ انشانیاں ہوں گی باوجود ان کو معلوم ہونے کے یہ اس کو چھپایا کرتے تھے تو اس آیتی کلمہ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان یہود اور اشاروں ان یہود اور عیسائیوں کو اس میں اشارہ ہے یعنی جن کو باوجود علم کے باوجود صفات اور علامات کے جو ہے نا پھر بھی اس کو چھپایا کرتے تھے اب آتے ہیں سائد کی نشیق طرف این الَّذِينَ اَرْتُمُونَا بے شک او لوگ جو چھپاتے ہیں جو لوگ چھپاتے ہیں اناسا لوگوں سے اناسا لوگوں سے ما انزلنا من البینات والہدا ان مضامین کو جن کو ہم نے نازل کیا من البینات والہدا جو واضح دلائل اور ہدایت بخش ہے الرجب ونات محمد جیسے کہ آیت رجم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت بیناہو للناس شکل کتاب اس کے بعد کہ ہم ان کو عام لوگوں پر واضح کر چکے ہیں کتاب یعنی میں ینعنہم اللہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالی بھی لانت فرماتے ہیں یہ بعد من رحمتی اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دیتے ہیں ویلعنہم اللہ عینون اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بیجتے ہیں الملائکت والمیمنون وکل شئیم بدعائی علیہم باللعن یعنی فرشتے مومنین یعنی مسلمان یا ہر چیز کی لعنت ان پر ہوتی ہے ہر چیز کی لعنت ان پر ہوتی ہے یہاں تک اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو اگر زندگی واقعی رہی پرسو پرسو تو اگلا جو سبق ہے وہاں سے انشاءاللہ اللہ شروع کریں گے اور ابھی دوسرے گھنٹے کا وقت بھی ہو گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ